جوڑ کر کے ذکر کیا گیا اسی طرح سے جہاد اور ہجرت اسلام کے اہم ترین احکام میں سے یہ دونوں ختم بھی اور تعالیٰ نے جہاد اور ہجرت سے متعلق مضامین کو پورے قرآن میں پھیلا کر کے بیان کیا اور جہاد کا حکم جہاد کی ترغیب اور اس کی فضیلت اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد اس کے ثمرات اور برکات اور جہاد اور قدرت کے باوجود جہاد میں عدم شرکت پر وائی گئیں اسی طریقے سے ہجرت کے احکام اور ہجرت کے دنیاوی و خروی ثمرات و برکات ہجرت پر قدرت نہ کرنے کے ہجرت پر قدرت ہوتے ہوئے ہجرت نہ کرنے کے پر سخت سے سخت وعیدیں بیان کی گئی چنانچہ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر پنچانوے اور چھیانوے ان دونوں کا تعلق جہاد اور مجاہدین اور آگے جو آیت ہے انیوقا ملین آیت نمبر ستانوے اٹھانوے ننانوے سو یہ چار آیات ہیں یہ ہجرت سے متعلق تو پہلے دو آیتیں جو جہاد سے متعلق ہیں ان کا خلاصہ سن لیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کے ذریعے سے یعنی اپنا مال خرچ کر کے اور اپنی جان کا نذرانہ ہتھیلی پر لے کر دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں یعنی جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں مرتے ہیں اور مارتے ہیں مارتے ہیں اور مرتے ہیں اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی راہوں میں جو روڑے آئے ہوئے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں وہ اور وہ جو جہاد پر قدرت کے باوجود جہاد میں شرکت نہیں کرتے دونوں برابر نہیں ہوئے کہ تین طرح کے لوگ ہو گئے ایک وہ جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں دشمن سے لڑ رہے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کر رہے ہیں وہ دوسرا گروہ جو غیر معذور جہاد کرنے کی قدرت اس کے اندر ہے لیکن وہ جہاد میں شریک نہیں ہو رہا ہے وہ دوسری قسم ہوگی تیسری قسم کہ وہ معذور ہے جہاد میں شرکت کے جہاد میں شرکت کی قدرت ان کے اندر ہے ہی نہیں لگڑے ہیں لولے ہیں لنجے ہیں اندھے ہیں بیمار ہیں اور بھی اس طرح کا کوئی عذر ہے جس کو شریعت عذر کہتی ہے اور جس کے ساتھ وہ جہاد نہیں کر سکتے اگر کرنا چاہیں تو بے انتہا صاحب اور مشقت انہیں اٹھانی پڑے گی ان کو قرآن کی اصطلاح میں علو برل کہا گیا ہے معذورین کی جگہ تو معذورین تو جو عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو رہے ہیں وہ تو شریک ہونے والوں کے ساتھ اجر و ثواب میں برابر کے شریک چنانچہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزلے سے واپس آ رہے تھے دوران سفر کہیں پڑاؤ ڈالا گیا آپ نے وہاں واب و نصیحت فرمائی اسی درمیان آپ نے فرمایا کہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی راستہ نہیں طے کیا جو ہمارے ساتھ سفر میں شریک نہیں ہیں اور جنہوں نے جہاد کا فریضہ انجام نہیں دیا لیکن اجر میں وہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں اپنی حسن نیت کی وجہ سے جن کو امراض نے یا دوسرے اعراض نے شرکت سے روک دیا لیکن وہ لوگ جو جہاد میں شرکت کی قدرت رکھتے ہیں لیکن وہ شریک نہیں ہوئے تو شریک ہونے والے اور شرکت نہ کرنے والے دونوں حضر و ثواب میں برابر مرتبے اور مقام میں برابر نہیں لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب جہاد فرض کے سایہ ہو جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک فرض کے سایہ اور ایک فرض آئے ہیں ایک فرض کفایا ایک فرض عین دشمن کے مقابلے کے لیے جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اگر اتنے لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور ان سے ظاہر ہونے والا جو شر اور کتنا ہے اس کی سرکوبی کرنے کی قدرت ان کے اندر ہے تو پھر باقی لوگوں کے اوپر سے جہاد کا خریدنا ثابت ہو جائے لیکن جتنے لوگ گئے ہیں جس علاقے کی بات ہے اگر وہاں کے لوگ دشمن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اپنا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ان کے قرب و جوار کے جو لوگ ہیں ان پر بھی جہاز فرد ہو گئے اور اگر وہ لوگ بھی کافی نہیں ہو رہے ہیں تو ان کے قرب و جوار کے جو لوگ ہیں ان پر جہاز فرد ہو جائے اور اگر وہ بھی کافی نہیں ہے تو پھر جیسے جیسے ضرورت بڑھتی جائے گی جہاد کا فریضہ لوگوں پر عائد ہوتا جائے گا ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ دنیا کے ایک ایک مسلمان مرد اور عورت پر جہاد پر ہو جائے تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں فرد ہے لیکن فرد کفایہ ہے اور کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فرض کفایہ فرض عین بن جاتا ہے تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جہاد میں شرکت کی قدرت کے باوجود شرکت نہیں کر رہے ہیں یہ وہی جہاد ہے جو کے کفایہ کے بچے اسے کہ اگر فرض عائن ہوتا اور پھر یہ شرکت نہ کرتے تو پھر یہ مستحق سزا ہے مستحق تعزیر ہیں اور شریعت متحرہ اور وہ کام جو اجتماعی اور قومی ضرورتوں سے متعلق ہوتے ہیں جو اجتماعی اور قومی ضرورتوں سے متعلق ہوتے ہیں شریعت ان کو الر فرض کفایہ ہی کا درجہ دیتی ہے فرض کفایہ ہی کا درجہ دیتی ہے اور فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس کام کو کر لیں اور کچھ لوگ سے مراد اتنے لوگ جو اس کام کو کر سکتے ہیں اگر اتنے لوگوں نے اس کام کو کر لیا تو باقی لوگوں سے وہ خریدا ثابت ہو جائے گا جیسے نماز جنازہ یہ ایک بندے مومن کا حق ہے ایک بندہ مومن کا حق ہے کہ اگر اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو نہلایا جائے اس کو کفن پہنایا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کو اپنے پر لے کے قبرستان میں لے جایا جائے اور اس کو اس کے آخری ٹھکانے تک پہنچایا جائے یہ اس کا حق ہے اور علاقے کے جتنے لوگ ہیں سب کے اوپر اس کا یہ حق لیکن اگر کچھ لوگ اٹھیں اور اس حق کو ادا کر دیں تو باقیوں کے سر سے وہ حق کا ہے اسی طریقے سے مساجد کی تعمیر ہے مدارس اور مراکز کا قیام ہے حافظ بننا عالم بننا مفتی بننا داعی بننا مجاہد بننا یہ سب کام ہے اگر اتنے مفتی بن گئے امت میں کہ امت کی ضرورت وہ پوری کر سکتے ہیں تو مفتی بننے کا جو فریضہ تھا عالم بننے کا جو فریضہ تھا حافظ بننے کا جو فریضہ تھا وہ پوری امت کے سب سے ثابت ہو جائے گا ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا لیکن اگر امت کو ضرورت ہے ہزار مفتیوں کی اور ہیں مفتی سو پچاس تو سب گار ہوں سب گناہ گار ہوں گے کہ مفتی کیوں نہیں بنے اور اپنے بچے کو مفتی کیوں نہیں بنے امت کو ہزار عالم کی ضرورت ہے ہزار حافظ کی ضرورت ہے اور سفاق چار سو پانچ سو امت کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی سب گناہ گار ہو لیکن اگر اتنے ہیں کہ امت کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر سب کے ذمے سے یہ فریضہ ثابت ہو جائے گا امت کے ایک ایک فرد کا نہ حاصل ہونا ضروری ہے نہ عالم ہونا ضروری ہے نہ مفتی اور دائی ہونا ضروری ہے اور نہ ہی وجودی طور پر سب کا خروج فی سبیل اللہ میں نکلنا ضروری ہے یہ بھی فرض فائدہ یہ بھی فرض کے پایا نماز یہ فرض آئے نماز یہ فرض آئے اور جماعت کی جماعت کا قیام مسجد میں یہ فرض کے پائے اگر محلے کے کچھ لوگوں نے مسجد میں آ کر کے اذان دے دی اقامت کی اور جماعت قائم کر لی تو محلے کے دوسرے لوگوں سے یہ فریضہ ثابت ہو جائے گا اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے مسجد سے باہر ہی نماز پڑھے لیکن اگر کسی نے اذان نہیں دی اور مسجد میں جماعت ہوئی نہیں تو پورے محلے کے لوگ اس کے گناہ گار گاہ لائے برابر نہیں ہے وہ غیر معذور مسلمان جو جہاد کے خریدے سے بیٹھ رہنے والے يستوي القاعدون برابر نہیں ہے وہ غیر معذور مسلمان غیر علی غرب غیر معذور مسلمان القاعدوں میں جو بیٹھ رہنے والے ہیں فری جہاد سے اور وہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر کے اور اپنی جان لے کر کے جہاد کرنے والے یہ دونوں برابر کیا فرق ہے كان فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جو اپنا مال خرچ کر کے اور اپنی جان لے کر کے اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں جہاد کرنے والے ہیں ان مسلمانوں پر جو جہاد میں شرکت نہیں کر رہے ہیں بیٹھ رہنے والے ہیں بغیر عذر کے درجے کے اعتبار سے فوقیت دی درجے کے اعتبار سے فوقیت دی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا مقام و مرتبہ ان لوگوں سے جو بغیر عذر کے جہاد میں شرکت نہیں کر رہے ہیں بڑھا ہوا کہہ رہا وکل اللہ حسنا جنت کا وعدہ تو سب سے حسنا سے مراد کیا ہے للذین احسن الحسنا و جنت کا وعدہ سب سے ہے اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ہر ہر صحابی جنتی ہے ہر ہر صحابی کیا ہے جنتی ہے سب کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وعد اللہ حسن اور ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے خیر کا اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے جو ہر ایک کو ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا اور جو شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا وہ ادا کرتے ہیں ہے ہاں کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر توقیر دی گئی ہے کس بنیاد پر اپنا مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں لڑنے اور نہ لڑنے کی بنیاد على نے توقیت دی ہے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر اجر عظیم کیا کا اور وہ اجر عظیم ہے کیا درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی درجات رہ گئی مغفرت اور رحمت مغفرت اور رحمت اس کا وعدہ تو سب سے ہے یہ و رحمت یہ وعد اللہ الحسنہ کا بیان ہے مغفرت بخشش اور رحمت و مہربانی کا وعدہ تو سب سے ہے لیکن درجے جو ہیں ان لوگوں کے بلند ہیں اونچے ہیں جو جہاد کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو جہاد نہیں کر رہے ہیں وکام اللہ غفور الرحیم یہ لوگ جو قدرت کے باوجود جہاد نہیں کر رہے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہوگی کہہ رہے نہیں جانے دو اللہ غفور ہے نا معاف کر دیں معافی ہو گئی درجے بھی دے رہے ہیں آپ مقصرت اور رحمت کا وعدہ اس لیے کہ اللہ رحیم ہے نا تو رحم کا معاملہ مجھے ہی رہے تو شرکت انہوں نے نہیں کی اس لیے کہ شرکت کرنا ضروری تو تھا نہیں اختیاری تھا فرد کفایا تھا جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی اس لیے ان کے سب سے بھی وہ ذمہ داری ثابت ہو گئی اس لیے شرکت نہ کرنے پر ہم تک ان کی پکڑ نہیں ہوگی معاف کر دیا جائے گا اور باقی اللہ چونکہ رحیم ہیں اس لیے ان کے ساتھ رحم و کرم کا بھی معاملہ ہوگا یعنی جنت ملے گی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملے گا یہاں دیکھیے کیا بیان کیا گیا ہے جہاد کرنے والوں کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا جہاد کرنے والوں کے مقام مرتبے کو بیان کیا گیا ایک حدیث میں ہے ان اللہ تعالی ایسا درجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کے لیے سو درجے تیار کیے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے قائدین کے مقابلے میں سو اونچے درجے رکھے اور ہر دو درجوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ جتنا فاصلہ زمین سے آسمان کا اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے اتنا ہی فاصلہ مجاہدین کے لیے تیار کیے ہوئے درجات میں ایک درجے سے دوسرے درجے کا اور دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے لیکن آج تک کسی سائنسداں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے زمین سے آسمان کا فاصلہ ناپ لیا ہے اور مجھے معلوم ہے کتنا فاصلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے آسمان کو اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت پانچ سو سال کی مسافت ہے جو ایک مناسب سفر ہوتا ہے پیدل یا اونٹ کے ذریعے سے آدمی اس طرح سے سفر کرے تو پانچ سو سال میں کتنی مسافت طے کرے گا اتنی مسافت زمین سے آسمان کے درمیان کی ہے اور وہی مسافت جنت میں مجاہدین کے لیے جو دراجات ہیں اما بینت دراجین ایک درجے سے دوسرے درجے دوسرے درجے کے درمیان کی مسافت کی آیت دیکھیں ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم ان چار آیات میں ہجرت سے متعلق احکام بیان کیے گئے اور میں نے شروع میں بتایا کہ ہجرت سے متعلق آیات بھی پورے قرآن میں پھیلی ہوئی کہیں ہجرت کی فضیرت بیان کی گئی ہے کہیں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے کئی ہجرت کے برکات و ثمرات دنیا اور آخرت سے متعلق برکات و ثمرات بیان کیے گئے ہیں کہیں قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرنے پر وعیدیں سنائی یہاں فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور وعید بھی سنائی گئی ہجرت کہتے کسے ہیں ہجرت کے لغوی معنی ہے کسی چیز سے بیزار ہو کر بدل ہو کر اس کو چھوڑ دے یہ ہے ہجرت کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ہے ہجرت کر کے وطن یعنی اپنے وطن کو اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا اس کو کہا جاتا ہے چاہے جس مقصد سے چھوڑ دیا کہ تو کر کے وطن کر گئے لیکن شریعت کی اصطلاح میں شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں دار القفر سے دار القفر سے منتقل ہو کر دارالاسلام میں آ جانا دار الشرق اور دار القر کو چھوڑ کر کے دار التوحید اور دار الاسلام میں آ جانا یعنی دین کی بنیاد پر شریعت کی بنیاد پر اور کوئی مقصد نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے ہجرت اسی طریقے سے دار البداعت کو چھوڑ کر کے دار السنت میں آ جانا دار البداعت کو چھوڑ کر کے جہاں بدعت کا زور ہو بدعت کا دور دورہ ہو جہاں رہ کر کے آدمی سنت کے مطابق زندگی نہ گزار سکتا ہو اور بدعتیوں کی اصلاح بھی نہ کر سکتا ہو اور اس کے وہاں رہتے ہوئے و خرافات میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دار الباس کو چھوڑ کر کے دار سنت میں آ جائے یعنی جہاں لوگ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں جہاں وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں دارالقف اور دار الشرف سے مراد یہ کہ جہاں آدمی رہ کر کے مسلمان بن کر معاشر بن کر مومن اور مخلص بن کر زندگی نہ گزار سکتا ہو جہاں اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکتا ہو جہاں شاعر دین پر کھل کر کے آزادی کے ساتھ آنند نہ کر سکتا ہو جہاں دوسروں کو دین کی اسلام کی تعلیم نہ دے سکتا ہو اس کی دعوت اور تبلیغ نہ کر سکتا ہو وہاں سے اب اس کے لیے حیرت کرنا ضروری ہے کہاں جہاں ان تمام کاموں کی آزادی ہو چھوٹ جب شریعت کی اصطلاح میں ہجرت بولی جاتی ہے تو یہی ہجرت ہو رہا اور شروع شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور وہاں لوگ حلقہ بغوش اسلام ہو رہے تھے اور پھر کفار مکہ اور مکہ کے گرد و نواح کے لوگوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر کے وطن کا حکم آیا کہ اب آپ لوگ مکہ مکرمہ کو خیر بات کہیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں جا کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں چنانچہ اختتام لوگ مکہ مکرمہ سے حبشہ گئے لیکن حبشہ میں کام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سہولت تو مل گئی لیکن کام کرنے کی سہولت نہیں تھی اس لیے پھر وہاں سے ہجرت لوگوں نے کیا اور مدینہ منورہ آئے وہاں ہر طرح کی سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرزمین مدینہ میں قدم مبارک پڑھتے ہی مدینہ دارالاسلام بن گیا تو اس وقت مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اقرار کافی نہیں تھا بلکہ کلمہ شہادت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اگر ہجرت کی قدرت ہے تو ہجرت کرنا بھی فرض ہے اگر ہجرت کی قدرت ہے اور آدمی کلمہ میں شہادت کا اقرار کر رہا ہے لیکن ہجرت نہیں کر رہا ہے تو اس کا اسلام اس کا ایمان معتبر نہیں مانا جاتا جب تک کہ وہ ہجرت کرے لیکن جب مکہ مکرمہ سچا ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا اللہ ہجرت بعد الفتح اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا اس لیے کہ مدینہ جیسے دارالاسلام تھا دار الاسلام بن گیا لیکن نقص ہجرت نقص ہجرت باقی ہو قیامت تک باقی رہے گی جہاں جب جیسا موقع ہوگا جیسی ضرورت ہوگی یہ حکم آ جائے گا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا اور ہجرت جیسے جہاد نبی علیہ السلاۃ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک شخص قومی عصبیت کی بنیاد پر لڑتا ہے مارتا ہے ہے ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے دوسروں کو مارتا ہے اور مرتا ہے جان کی بازی لگاتا ہے کہ وہ شجا ہے بہادر ہے یہ اس کی فطرت میں اس کی گٹی میں داخل ہے اور کوئی کسی بنیاد کو لڑتا ہے کوئی کسی بنیاد کو لڑتا ہے تو جہاد کس کو کہا جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من السلام سلیمۃ اللہ جو آدمی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے مارے اور مرے یہ جہاد ہے اور یہ مجاہد اس کے علاوہ کسی اور ارادے سے کسی اور نیت سے کسی غیر اور اور مقصد سے لڑتا ہے تو وہ جہاد نہیں کہلائے اسی طریقے سے اللہ کی نسبت سے اللہ کے دین کی نسبت سے جو سر کے وطن ہوگا اللہ کی نسبت سے اللہ کے دین کی نسبت سے جو سر کے وطن ہوگا وہ ہجرت کہلائے گا اور کسی مقصد سے اگر آدمی نے سر کے وطن کیا ہے تو اسے ہجرت نہیں کہا جائے گا اور ہجرت کا بہت بڑا معاملہ بھی پیش آیا تھا جب متحدہ ہندوستان تقسیم ہوا تھا بہت سارے لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان گئے اور آج بھی ہجرت کا سلسلہ جاری ہے اس میں مختلف محرکات ہوتے ہیں تو جو لوگ اس وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر کے پاکستان گئے کہ وہ کفر سے بیزار تھے کفار سے بیزار تھے تنگ دل سے یا تو انہیں نکالا گیا یا ان حالات سے مجبور ہو کر وہ خود نکلے یہ مہاجر یہ مہاجر یا تو انہیں نکالا گیا یا وہ تنگ ہو کر کے خود نکلے کفر سے بیدار ہو کر کے اور کاثرانہ نظام سے بیدار ہو کر کے تو وہ مہاجر لیکن جو آدمی چھوڑ کر کے گیا کہ وہاں تجارت کے مواقع ہوں گے ترقی کے مواقع ہوں گے وہاں ہماری جان مال محفوظ ہوگی جو لوگ اس ارادے سے گئے وہ مہاجر شریعت کی نظر میں مہاجر نہیں کہلائیں گے اگرچہ حکومت کے رجسٹر میں وہ مہاجر لکھے ہوئے اور یہ چونکہ ایک مثال سال میں تھی اس لیے اس کی مثال دے دی گئی جہاں کہیں بھی اس طرح کے حالات ہوئے ہیں یا ہوں گے اس کو اسی پیمانے پر تولا جائے گا نہ جائے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام السلام نے یہ پیمانہ اور یہ معیار بہت پہلے دے دیا تھا بخاری شریف کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات فمن كانت كانت هجرته هجرته الى الى الله الله ورسوله ورسوله فهجرته ومن لدنيا او يصيبها او والن ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا جوئی کے لیے ترک وطن کرتا ہے تو وہ حقیقی ہجرت ہے اور یہ مہاجر ہے سچا سچا مہاجر ہے اور کوئی کسی اور مقصد سے کر کے وطن کرتا ہے تو اس کا جو مقصد ہے وہ ملے نہ ملے بس وہ وہی اس کا مقصد وہ مہاجر نہیں کہلائے گا اور اس کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہجرت کی فضیلت اس کو ملے گی اور یہ ہجرت کر کے آیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمعت المہاجر ما حضر اللہ عنہ ایک تو ہے ترک وطن دینی بنیاد پر ترک وطن کرنا یہ ہجرت حقیقی ہجرت کیا ہے صرف ترک وطن کافی نہیں ہے ترک وطن دینی بنیاد پر ترک وطن بہت بڑی عبادت ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آدمی ترک وطن کے ساتھ ترک محرمات بھی نہ کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن امور سے منع کیا ہے روکا ہے آدمی ان امور سے اپنے آپ کو بچا لے دور رکھے اس کو کہا جاتا ہے مہاجر یہ ہے مہاجر حقیقی تو المہاجر من حضر حضرم اللہ عنہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کسی غزبے سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا مرحبا قدم تم من الجہاد الى الجہاد اکبر تمہیں مبارک ہو تم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہو بڑے جہاد کی طرف بڑا جہاد کیا ہے الجہاد اسی طریقے سے ہجرت کیا ہے پر کے وطن دین کی بنیاد پر لیکن حقیقی ہجرت کیا ہے آدمی جہاں کہیں بھی رہے جس حال میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نامرضیات سے بچتا رہے معاشی و منکراد سے نواحی و ضوابط سے اپنے آپ کو دور رکھے یہ حقیقی ہجرت ہے اسی طریقے سے مسلمان کسے کہتے ہیں الاسلام انتشد اللہ الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا جو آدمی کام کر رہے مسلمان لیکن پکا مسلمان بننے کے لیے ان کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ خصوصی صفات بھی اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی تب کمال اسلام اس کو حاصل ہوگا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلاۃ اللہۃسلام نے فرمایا المسلم من من سلم المسلمون لسانه المسلم من سلم المسلمون سچا پکا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے یوں کہیے جس کے شر سے دوسرے مسلمان کا وہ حقیقی مسلمان ہے سچا اور پکا مسلمان اور جس کے اندر یہ صفت نہیں وہ بھی مسلمان ہے لیکن سچا پکا مسلمان نہیں لا ایمان لمن لا امان تلا ایمان کسے کہتے ہیں انتم من باللہ والیوم الاخر وكتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره یہ جو آدمی دل کی گہرائیوں سے ان باتوں کو مانتے وہ مومن لیکن پکا مومن کون ہے ایمان علی ملا امان طلح جس کے اندر امانت داری کی صفت نہیں ہے وہ مومن تو ہے لیکن پکا مومن اس کو نہیں کہا جائے گا پکا مومن بننے کے لیے امانت داری کی صفت سے متفق ہونا کیا ہے ضروری دیر ہو جائے گی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اگر آپ توجہ دیں تو سنا دیں اپنے بزرگوں میں بہت ہی متبع سنت اللہ والے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ابھی ماضی قریب میں حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ایک جگہ بیان کر رہے تھے اور بیان کا جو موضوع تھا وہ یہی حدیث تھی المسلم سلم المسلمون من لسانه ویده حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ مجمع تھا اور ہندوستان میں تو بھائی جہاں مسلمانوں کی تھوڑی سی آبادی وہاں ہندوؤں کی بڑی آبادی تو جہاں یہ بیان ہو رہا تھا وہاں دور دور ہندو بھی تھے اور وہ بھی بیان سن رہے تھے یا تو آ کے سن رہے ہوں یا اپنے گھروں میں رہے ہوں لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہنچ رہی تو حضرت کسی حدیث کی تشریح کر رہے تھے بیان کر رہے تھے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ان کی جان ان کی مار ان کا مار ان کی عزت و آبرو اس کے ہاتھوں داؤ پر نہ لگے وہ ان کی طرف سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف سے اپنی جان اپنے مال اپنی عزت و آبرو کے حوالے سے بالکل مطمئن ہو محفوظ ہو محمود ایک ہندو نے آ کر کے سوال کیا کہ مولانا آپ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو کیا مطلب اگر کوئی مسلمان دوسرا مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہے گا مسلمان حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے معلوم کیا ہوا کہ ایک مسلمان کو غیر مسلم غیر مسلم کی جان اور مال اور عزت و آبرو سے اس کی حفاظت نہیں رہے گی سوال سمجھایا سوال سمجھایا بڑا عجیب سوال ہے بڑا عجیب بھائی ہم بھی جب سنیں گے پڑھیں گے تو ذہن میں یہی آئے گا نا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرے مسلمان کی جان مال اس آبرو کا خود رہے تو جو غیر مسلمان نہیں ہیں ان کی جان مال ان کی عزت و آبرو کا کیا حکم ہے کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے ہم جس کی جان سے چاہے کھلواڑ کر لیں جس کی عزت و آبرو کو چاہے ملیا میٹ کر دیں جس کے مال پر چاہے ہاتھ ڈال دیں حضرت مولانا الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جھیل سا گئی یہ کیا جواب دیا کیا جواب دیا لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں فوراً دل میں بات آئی اور ان کو بیٹھا کر کے سمجھایا کہ وہ مطلب نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو میں نے بیان کیا اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دوسرے مسلمان تمہارے شر سے محفوظ رہے اس لیے مسلمانوں کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ہر دن کا ہر دن کا ہر وقت ہر گھڑی لین دین بھی انہیں کے ساتھ ہے شادی بیاہ بھی انہیں کے ساتھ ہے اٹھنا بیٹھنا بھی انہیں کے ساتھ ہے رہنا سہنا بھی انہیں کے ساتھ ہے تو شریعت ان کو کہتی ہے کہ تم آپس میں اس طرح سے رہو تو جب تم آپس میں اس طرح سے رہو گے جن کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہے جب تم آپس میں اس طرح سے احتیاط سے رہو گے کہ ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے دوسرے کے ہاتھوں تو پھر جو غیر مسلم ہے جن کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا نہیں لینا دینا نہیں ہے تو ان کی عزت و آبرو تو تمہارے ہاتھوں بدل جانا محفوظ رہے گا نہیں سمجھ میں ایسا جواب سمجھ میں آیا کہ بھائی اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کہاں پہ محفوظ رہے جب مسلمان اس کا عادی ہو جائے گا کہ جن کے ساتھ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ہے جب ان کو وہ ستا نہیں رہا ہے ان کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے ان کی طرف سے ایک دوسرے کو خطرہ نہیں تو جن کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ وہ تو بدلنے والا محفوظ رہیں گے یہ اپنے آپ کو ان سے تو بدل جانا نہ بچائے بارہ وہ ہندو کافی مطمئن ہو کر کے گئے اور کہا کہ اسلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی اسلامی جناب ہونا چاہیے بارہ دیکھیں ان کے ہیرت کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام نے سلمان شریف کی شرح ملا علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دینی بنیاد پر حالات اس طرح کے نہیں ہیں لیکن صرف دینی بنیاد پر کہ جہاں ہے وہاں ماحول سازگار نہیں ہے کہ آدمی دینی اور ہے تو دار اسلام میں لیکن وہاں کے حالات اس طرح کے نہیں کہ آدمی اچھی طرح سے سنت کے مطابق زندگی گزار سکے تو دینی ضرورتوں سے دینی بنیادوں پر اگر آدمی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے چاہے وہ اپنے ہی ملک میں کیوں نہ ہو تو اس کو بھی ہجرت کا حکم دیا جائے گا اور اس پر بھی یہ ہجرت کا سوال ان جائے گا الدین توساہکت انفسم یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کی قدرت کے باوجود ہجرت جن لوگوں نے نہیں کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے موت دیتے ہیں جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں جو لوگ ہجرت پر قدرت کے باوجود ہجرت نہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ایسے لوگوں کو جو ہجرت پر قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کرتے اور یہ خریدا چھوڑ کر اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں جب ان کی جان فرشتے نکالتے ہیں تو اس وقت ان سے پوچھتے ہیں تم تم کس حال میں تھے تم کس حال میں تھے شریعت کا یہ حکم چھوڑا یہ حکم چھوڑا یہ حکم چھوڑا یہ کہ آدمی جہاں سے ہجرت فرض ہوگی جہاں سے ہجرت فرض ہوگی وہاں رہ کر کے آدمی شریعت کے تمام احکام پہ عمل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اسی لیے تو حکم ہے کہ یہاں سے نکلو تو پھر ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے شریعت کے سو فیصد احکام پر عمل نہیں کر سکا فرشتے پوچھیں گے فیم تم تم تم کس حال میں تھے تمہیں کون سی مجبوری تھی تمہیں کون سی مجبوری تھی تم نے اللہ کا یہ حکم پورا کیوں نہیں کیا تو کیا کہیں گے کالو کن الارض ہم اپنے وطن میں بے بس تھے کالو کنہ مستضعفین فی الارض ہم اپنی جائے بود و باش میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں ہم بے بس تھے ہجرت کی قدرت نہیں وہاں رہ کر کے ہم یہ کام انجام نہیں دے سکتے ہم وہاں رہ کر کے یہ فرائض پورے نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہم نہیں کر سکے تو فرشتے کہیں گے قلم تکن ارض اللہ واقعی ہے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے اور وہاں جا کر کے کھل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و عوامر کو پورا کرتے کیا اللہ کی زمین کو شادہ نہیں تھی تو دیکھیں وعید ہے کس پر کن لوگوں کے لیے جو لوگ ہجرت پر قدرت رکھتے ہیں اور پھر ہجرت نہیں کی اور ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے شریعت مطالعہ کے بہت سارے احکام پر عمل نہیں کر سکے اس کو پورا نہیں کر سکے اس پر وعید آ رہی ہے تووا جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے مسلمان ہے مسلمان لیکن ہجرت اور قدرت کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی اور ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے شریعت مطالعہ کے بہت سارے احکام پر عمل نہ کر سکے انہیں وعید کیا سنائی جا رہی تو اُلا کمرواہ جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ مسیحا اور وہ برا ٹھکانا ہے لوٹنے کی رہنے کی بری جگہ ان کا حکم کیا ہے کہ جو ہیں تو وہاں پر اور وہاں رہتے ہوئے شریعت متحرہ کے احکام پر سو فیصد عمل نہ کر سکے لیکن ان کے اندر ہجرت کی قدرت نہیں تھی تو اوپر جو حکم سنایا گیا جو وعید سنائی گئی ہے اس وعید سے اس حکم سے ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جو ہجرت کی قدرت نہیں رہتے تھے بے بس تھے مجبور تھے اللہ تعالیٰ کہتے والبلدان مگر وہ لاچار اور مجبور بے بس بے کس مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں یا بچوں میں سے ہوں لا يستطيعون حیلہ لا يستطيعون حیلہ ہجرت کے اسباب ہجرت کے بھی ہجرت کرنا آسان تھوڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو کیسے حالات پیش آئے پیش آئے تھے کہ نہیں آئی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا کیسے حالات پیش آئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا اور نکلے تو کیسے حالات پیش آئے تھے تو ہجرت کرنا بھی آسان نہیں تھا اس لیے فرمایا لا ہو حيلة اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی کے جو اسباب ہیں اس کی جو تدبیریں ہیں اس کو وہ نہیں کر سکتے تھے وہ حدون سویرا راستہ بھی نہیں معلوم تھا کیسے جائے کہاں جائے چنانچہ خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا ہوا ہے تو باقاعدہ دو دو اونٹ کا بندوبست کیا گیا سواری کا بندوبست کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رہبر کرائے پر لیا گیا ایک رہبر کرایہ کر لیا گیا جو رہبری کرے اور جس کی رہبری اور جس کی قیادت میں یہ سفر ہجرت کا سفر مکمل ہو جبکہ حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں کے پیدا شدہ تھے اور تاجر سے دنیا دیکھی تھی انہوں نے حضرت نبی کریم سے لیکن ہجرت کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہے پاکستان ہندوستان سے جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی اور پاکستان جانے لگے تو سات لاکھ مسلمان ایسے ہیں جو ہندوستان سے نکلے پاکستان نہیں پہنچتے سات لاکھ ہندوستان سے نکلے پاکستان جانے کے لیے درمیان وہ ختم کر دیے مندر پر نہیں پہنچتے اتنا کٹن سفر ہوگا اتنا مشکل سفر اس لیے فرمایا انگل مستقین مگر مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو لاچار ہیں مجبور ہیں جو ہجرت کی تدبیریں اور اس کے اسباب مہیا نہیں کر سکتے اور راستہ نہیں جانتے سب اللہ قرآن ہوں تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ درگزر کرنے والے معاف کرنے والے دو ہے نا ان لوگوں کا حکم آیا جو ہجرت پر قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کرتے ان کے لیے وعید آئی اور جو ہجرت پر قدرت نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے ان کے لیے معافی کا پروانہ کیا گیا آگے کی جو آیت ہے اس میں ہجرت کے برکات بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دینی بنیاد پر ترک وطن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر کیسے اپنی الطاف و عنایات کی بارشیں برساتے ہیں اور اس سے متعلق دو آیت ہے ایک آیت یہاں ہے اور ایک آیت چودہویں بارے میں ہے في في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم الدنيا حسنة الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ایک آیت یہاں ہے ومن يهاجر في في سبيل الله يجد الأرض کیوں آدمی اپنا وطن نہیں چھوڑتا یہ سوچتا ہے جاؤں گا نئی جگہ ہوگی نئے حالات ہوں گے نئے لوگ ہوں گے کیسا ہوگا کہاں سے گھر ملے گا کہاں سے کاروبار ملے گا کہاں سے زمین ملے گی زندگی کیسے گزرے گی ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں نا چنانچہ بہت سے وہ صحابہ جو مکہ میں بہت مالدار تھے بہت بڑے تاجر تھے اور ان کی ایک شان تھی لیکن جب ہی اس کے مدینہ گئے تو نہ گھر ہے نہ در ہے نہ گھر ہے نہ در ہے صفحہ پر جو صحابہ رہتے تھے وہ کون تھے وہ فقرائے مہاجرین تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا وہ انصار کی رحم و کرم کرتے ہیں تو یہ سب رکاوٹیں آتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو زیادہ ترغیب دے رہے ہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ دینی بنیاد پر ہجرت کرنے کا موقع آ جائے تو سود و ضیاء کی فکر کیے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کر دو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرائیں گے وہ میں یہاں دیکھتی سبھی اللہ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا یہ جس فی الحال ملازمن کثیرہ تو اللہ کی زمین میں اللہ کی زمین میں رہنے کی بہت ساری جگہیں پائے گا رہنے کے لیے بہت جگہ ملے گی آدمی ارادہ کر لے اللہ کی نسبت سے ارادہ کر لے بہت جگہ ملے بہت سارے لوگ ہیں علماء ہیں کہ جہاں وہ پیدا ہوئے پلے بڑھے ان کی نشو و نما ہوئی وہاں کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی وہاں کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور جب انہوں نے اس زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے راستے کھول دیے اور ان زمینوں میں ایک بہت ہی مبارک زمین سرزمین قطر سرزمین قطر ہے جس نے بہت سارے علماء کو بہت سارے صلحہ کو بہت سارے عطیہ کو بہت سارے دیندار لوگوں کو کہ جن کے ملکوں کی زمینیں ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی انہوں نے اپنے یہاں جگہ اور جو سکون یہاں کی حکومت نے ان کو دیا ہے جو خوشی دی ہے جو راحت و آرام دیا ہے کبھی انہوں نے اپنے ملک میں خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں خوش ہمیں حاج فی سبیل اللہ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا یہ جد فی الارض امن کثیرا کو پائے گا اللہ کی زمین میں رہنے کی بہت ساری جگہیں وسع وسع اور اظہار دین کی جس بنیاد پر تم نے ہیرت کی ہے اس کے بہت سارے مواقع اور اس کی بہت ساری گنجائشیں اس کو ملے کہ تم اپنی زمین پر رہ کر کے داڑھی نہیں رکھ سکتے پگڑی نہیں باندھ سکتے تھے سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے مسجد نہیں بنا سکتے تھے عذان نہیں کہہ سکتے تھے اقامت نہیں کہہ سکتے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اپنے بچوں کی اسلامی اور دینی تربیت نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نکلو گے دین کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین گھر بھی دیں گے بہترین سے بہترین سواری بھی دیں گے تمہارے وطن میں جو کچھ تمہیں حاصل تھا اس سے اچھا اللہ تعالیٰ سب کچھ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کھل کر کے آزادی کے ساتھ دین پر جینے اور دین پر رہنے اور دین کی دعوت و تبلیغ کا موقع بھی آ سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے عراق میں پیدا ہوئے تھے سرزمین عراق ان کے لیے تنگ ہو گئی سرزمین عراق ان کے لیے تنگ ہو گئی ان کا باپ کہتا ہے لأرجمنك اللہ پھٹ جائے ملیریا اور ان ان کو کو جلانے کے کے لیے لیے دینے آتش نمرود بہتائی جا رہی حالات سے تنگا کر اللہ کے حکم پر انہوں نے ترک وطن کیا ملک شام آئے ملک شام آئے اللہ تعالیٰ نے کتنا نواز مسا علیہ سلاد السلام اور بنی اسرائیل مصر میں تھے کیسے کیسے حالات تھے لیکن اللہ کے حق پر جب انہوں نے ترک وسن کیا شام آئے تو شام بھی ان کو ملا اور پھر مصر بھی ان کو مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے صحابہ مکہ مکرمہ میں تھے کس طرح کے حالات کس طرح کے حالات تھے لیکن جب اللہ کی نسبت سے اپنے گھر بار کو چھوڑا تو پھر مدینہ بھی دارالاسلام بنا اور مکہ بھی دارالاسلام بنا مدینہ بھی دارالاسلام بنا اور مکہ بھی دارالاسلام بنا اور مدینہ میں جو شروع شروع کے حالات کچھ پریشانی کے تھے یہ آزمائش تھی امتحان تھا آزمائش کی امتحان تھا اور فتح خیبر کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ یہ فقراء مہاجرین ایک ایک علاقے کے گورنر بنے ہیں وزیر بنے ہیں وہاں کے کوئی قاضی بنا ہے کوئی گورنر بنا ہے کوئی سپہ سالار بنا ہے اللہ تعالیٰ نے نوازا نہیں نوازا اور پھر خود اسی مدینہ میں ایسے ایسے مکانات اور صحابہ کا جو فقر تھا وہ استراری نہیں تھا نبی علیہ اللہ السلام کا جو فخر فاقہ تھا یہ استراری نہیں تھا کہ آپ فقیر تھے آپ دست تھے آپ کے پاس کچھ تھا نہیں نہیں یہ سب اختیاری تھا آپ کا کیا تھا اختیاری تھا اللہ تعالیٰ بہت دیتے تھے اللہ تعالیٰ بہت دیتے تھے چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سب سے خیبر کے بعد نبی علیہ السلاۃ السلام کے گھرانوں میں بھی بڑی بڑی کشائش ہوئی اور جو کچھ ان کو نام لکھا دیا جاتا تو اس میں اضافہ ہوا لیکن جنہوں نے اپنے لیے فخر و کی زندگی پسند کی تھی سب خرچ کر دیتی تھی اور ان کا لقب تھا ام المساکین مسکینوں کی ماں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے لیے فخر فاقہ تنگ دستی کی زندگی پسند کی اور فرمایا اللہ مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ نبی اگر آپ چاہیں تو مکہ کے سنگریزوں کو ہیرے جواہرات میں اور سونے اور شادی میں تبدیل کر دیا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں ایک وقت کھاؤں تو تیرا شکر کروں ایک وقت بھوکھا رہوں تو صبر کروں تو ان کا جو فخر تھا تو اختیاری تھا یہ اضطراری نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ دے تو میں مہاجر اللہ و رسول اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت مہاجر بن کر یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا صحابی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ یہ ہجرت کے ارادے سے نکلے راستے ہی میں ایک سانپ نے ان کو ڈس لیا راستے ہی میں ایک سانپ نے ان کو ڈس لیا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا سفر ہجرت ان کا مکمل نہیں ہو سکا صحابہ میں چھ میں گوئیاں شروع ہوئی اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اقرار کافی نہیں تھا بلکہ ہجرت ضروری تھی اب ان کی ہجرت مکمل ہوئی نہیں تو ان کے اوپر حکم کیا لگایا جائے ان کے اوپر کیا حکم لگایا جائے اللہ تعالیٰ نے آئے ہی مہاجر اللہ و رسولی اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے اللہ و رسول ہی بن کر تم میوزری کوئی مئو تو پھر موت اس کو آ پکڑے پھر موت اس کو آ پکڑے اس کا حکم تم لوگ نہیں متعین کر پا رہے ہم بتا رہے فقد اجرہ علی اللہ فقد اجرہ علی اللہ ان کے اس حسن نیت کی بنیاد پر ہجرت کے ارادے سے نکلنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ان کا عجر ان کا عجر طے ہو گیا اللہ تعالیٰ کے دن میں ان کا عجر ہو گیا ہے اس مکمل تو نہیں ہوئی سر اللہ وقور الرحیمہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور رحیم ہیں اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور ان کو مہاجرین کے زمرے میں اٹھایا جائے گا ان کو مہاجرین کے زمرے میں اٹھایا جائے گا اور ہجرت کے جو برکات اور ثمرات ہیں اگرچہ دنیا میں ان کو نہیں مل سکے لیکن جو اخروی برکات ثمرات ہے وہ ان کو دیے جائیں گے اور جیسے یہاں ہجرت کے برکات ثمرات بیان کیے گئے ہیں اسی طریقے سے دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی ودین عام ودین حاضر لنوب حسن لنوب کا ترجمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمہارے گھر سے اچھا گھر اللہ دیں گے تمہاری زندگی سے اچھی زندگی اللہ دیں تم اللہ کی نسبت سے جو جو چھوڑ کر کے آئے ہو اللہ اس سے اچھی اور عمدہ عطا فرمائیں گے من طرح کا سعید آب اللّہ سَََ من جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں مصلحت ہوتی ہے تو یہی عطا فرما دیتے ہیں نہیں تو پھر اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا گئے تھے چنان جتنے لوگ جتنے لوگوں نے دین کی بنیاد پر ہجرت کی ہے تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھ لیں جتنے لوگوں نے دین کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت سے ہجرت کی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے پریشان ہونے نہیں دیا اور اگر کوئی پریشان ہوا ہے اور اگر کوئی پریشان ہوا ہے بہت سارے لوگ ہیں یہ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر کے گئے اور ہجرت کر کے پچاس ساٹھ سال ستر سال گزر گئے لیکن اب تک ان کے حالات ڈاماڈول ہے ڈاماڈول ہے ڈاماڈول ہے دو باتوں میں سے ایک کہی جا سکتی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک بہت بڑا فریدہ ادا کیا ہے اور ابھی تک یہ آزمائش میں ہے ابھی تک یہ آزمائش میں یا یوں کہا جائے کہ یہ اپنے اس سفر میں مخلص نہیں تھے انہیں اپنے حالات کا اور اپنے ارادے اور اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے اور جہاں کھوٹ نظر آ رہا ہے اس کی اصلاح کر درست کرنا اللہ تعالیٰ حالات ضرور اسے کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق پھر اپنی مرضیات پر چلائیں نہ مرضیات سے بچائیں قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائیں قرآن کریم سے سچا تعلق نصیب فرمائیں قرآن کریم کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے اور قرآن احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائیں جس طرح سے اپنے افار گھر میں اپنی نصرت سے جمع فرمایا ہے اپنی رحمت سے اپنے قبل سے اپنی رحمت کا مظہر جنت میں بھی ہمیں جمع فرمائے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمائے ہم سب سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی اور خوش ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم